سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ دنیا میں وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں صرف یہی فی الحال دنیا کا جینا ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے اور اگر آپ اے نبی اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا یہ امر واقع نہیں ہے وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو سامعین اب ابناہتوں کی تفسیر سماعت کیجیے روز قیامت کفار کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے روز آنکھ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اس کے توق اور سراسل یعنی بیڑیاں اور زنجیروں کو دیکھیں گے تو کہنے لگیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں واپس کیے جائیں اب کی بار ہم صالح عمل کریں گے اور رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے ایمان لائیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ بات ہے کہ کفر و تقزیب و معاندت کی جو باتیں انہوں نے اپنے نفوس میں چھپا رکھی تھیں وہ اب ظاہر ہو گئی ہیں اگرچہ دنیا یا آخرت میں اس کا انہوں نے انکار کیا ہو جیسا کہ ابھی ابھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کی حجت فقط یہ ہے کہ ہم مشرق نہیں تھے دیکھو کہ انہوں نے کیسی جھوٹی باتیں بنائیں اور یہ بھی محتمل ہے کہ ان پر اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ دنیا میں رسول کی صداقت جاننے کے باوجود وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے اس وقت یہی معرض بحث میں ہے یعنی جان کر بھی ایمان نہ لانا یہ چیز یہاں آ کر ظاہر ہو گئی ہے دنیا میں راز فاش نہ ہو سکا تھا جیسا کہ موسا علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ اے فرعون تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے اور اللہ پاک نے بھی فرعون اور قوم فرعون سے متعلق فرمایا کہ انہوں نے انکار کرنے کو تو کر دیا لیکن ان کے دل یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ظلم و زیادتی ہے اور یہ بھی محتمل ہے کہ اس سے مراد وہ منافقین ہو جو لوگوں کے سامنے تو ایمان لائے ہوتے لیکن باطن یعنی اپنی پوشیدہ حالی میں کافر ہوتے یہ کفار کے اس کلام کی خبر دی جا رہی ہے جو وہ قیامت کے روز کریں گے اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ صورت مکی ہے اور نفاق تو مدینے والوں میں تھا یا اس کے اطراف کے آراب یعنی دیہاتی لوگوں میں پھر مکی صورت میں منافقین کیسے مذکور ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مکیہ میں بھی وقوع نفاق کا ذکر فرمایا ہے اور وہ سورہ عنکبوت ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی خوب اچھی طرح جان لے اور منافقین کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی پہچان کروا دے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا علم رکھتے ہوں اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ منافقین جب دارالآخرت میں معائنہ عذاب کر لیں گے یعنی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کفر و نفاق کو چھپانے کے بعد ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ہمارا ایمان ظاہری ایمان تھا چنانچہ یہ جو فرمایا کہ وہ چھپاتے تھے اب ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف واپسی جو چاہتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ رغبت و محبت کی بنا پر نہیں بلکہ جو عذاب بروز قیامت انہوں نے دیکھ لیا ہے اس سے ڈر گئے ہیں کہ اب اپنے کفر کی سزا ملے گی اس لیے دوزخ سے وقتی طور پر بچنے کے لیے دنیا کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور اگر وہ دنیا میں پھر بھیجے بھی جائیں تو ضرور پھر کفر ہی کرنے لگیں گے اور ان کا یہ کہنا کہ اب کے ہم تکذیب یعنی جھٹلائیں گے نہیں اور ایماندار بنے رہیں گے سب غلط ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ صرف یہی زندگی ہے کون دوبارہ اٹھایا جاتا ہے کاش اے نبی تم دیکھ سکتے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کیسے مایوس ہو کر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حق میں کاش لفظ کا استعمال شک اور اضطراب کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ یقین کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے کافرو کیوں یہ روز قیامت حق ہے کہ نہیں وہ کہیں گے ہاں اے اللہ آپ کی قسم یہ سچ ہے حکم ہوگا کہ پھر تو اپنے کفر کا مزہ چکھو کیا یہ جادو ہے یا یہ کہ تمہیں کو دیدہ بصیرت نہیں تھا